نحمد وَنسلی اما رسول فاعوذ اموادو من اللہ منشی رب ربش رحلی صدری و یسرلی عمری واہل القدتم ملثانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ وسر وطم ممبل خیر دوسرے پارے کا رکو نمبر سات ہے جو آیت نمبر ایک سو تراسی سے ایک سو اٹھاسی تک ہے پارا نمبر ٹو رکو نمبر سیون آیت نمبر one eighty three two one eighty eight تو ہم پہلے لفظ ترجمہ دہرائیں گے ان کا چلیے آیت ون ایٹی تھری سے یا الزین آمنو اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو کتب علیکم السیام فرض کیے گئے تم پر روزے کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے اللزینہ ان لوگوں پر جو من قبلی کم تم سے پہلے تھے لعلکم تتکون تاکہ تم بچ جاؤ ایام معدودات چند دن ہیں گنتی کے فمن کا نمن کم پس جو ہو تم میں سے مریدن بیمار او الا سفرن یا سفر پر فعدتن پس گنتی پوری کرنا ہے یا کرے میں نیا من اخر دوسرے دنوں میں سے ولیزین اور ان لوگوں پر یتیق و جو وہ سب طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیت ان فدیہ ہے تعام و مسکین کھانا کھلانا ایک مسکین کا فمن تتوا بس جو کوئی خوشی سے کرے خیرن بھلائی فہ تو وہ خیر خیرالحو بہتر ہے اس کے لیے وان اور یہ کہ تسومو تم سب روزہ رکھو خیر القوم بہتر ہے تم سب کے لیے ان کن تم تالمون اگر ہو تم سب جانتے شہر رمضان رمضان کا مہینہ الزی وہ ہے جو ان ضلفی قرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن خد الناسی جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات اور روشن دلائل ہیں من الہدا ہدایت سے والفرقان اور امتیاز کرنے سے یعنی فرق کرنے سے فمن شہیدہ پس جو ہو موجود من کم تم میں سے کوئی شہرہ اس مہینے میں فل یسم ہو تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے ومن کان مریدن اور جو ہو کوئی مریض او علی سفرن یا سفر پر ہو فعدتن تو گنتی پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں سے یرید اللہ چاہتا ہے اللہ بکم الیسرا تمہارے ساتھ آسانی ولا یریدو اور نہیں وہ چاہتا بکم العسرا تمہارے ساتھ سختی ولی تکمل مل اور تاکہ تم سب پورا کرو تعداد کو ولی تو اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ اللہ کی علامہ اس احسان پر جو ہدا کم اس نے ہدایت دی تم کو ولاء تشکرون اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو وہ ازا سا اور جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فعنی قریب تو بے شک میں قریب ہوں اجیب دعوت دائی میں جواب دیتا ہوں پکار کا دعا کرنے والے کی ازاد دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے فل یستجیبو پس بس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے میرا لی یعنی میرا فل یس تجیب ہو بس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے لی میرا و اور ول منو اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں بی مجھ پر لا لہم یرشدون تاکہ وہ سب ہدایت پالے اوہل للکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لئی لتسیامی رات روزے کی رفسو بے حجاب ہونا اََسائی کم اپنی عورتوں سے ہن لباس الََََََََََََََََََََ وہ لباس ہیں تمہارے لیے وان تم لباس الہن اور تم لباس ہو ان کے لیے عالم اللہ اللہ جان چکا ہے انکم بے شک بے شک تم کن تم تھے تم تختانونا خیانت کرتے انفسکم اپنے آپ سے فتح علیکم تو اس نے رجوع کیا تم پر وعفا انکم اور درگزر کر دیا تم سے فل آنا پس اب باشیرو ہننا تم سب مباشرت کرو ان سے وبتگو اور تم سب طلب کرو ماں کا اللہ جو لکھ رکھا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے وکلو اور تم سب کھاؤ وشربو اور تم سب پیو حتیٰ یتبینا یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیت تلاب سفید دھاری من الخیت الاسودی کالی دھاری سے من الفجری فجر کو ثم پھر اتمو تم پورا کرو السیامہ روزے کو ال رات تک ولا شروع ہننا اور نہ تم سب مباشرت کرو ان سے وان تم اس حال میں کہ تم ہونا سب اعتکاف میں ہوں فل مساجدی مساجد میں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوہا تو مت تم سب قریب جاؤ ان کے کزالکا اسی طرح یبین اللہ اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنے احکام لناسی لوگوں کے لیے لعلکم یتکون تاکہ وہ سب بچے رہیں ولا تاکلو اور نہ تم کھاؤ ام والکم اپنے مال بینکم اپنے درمیان بالباطلی نا حق طریقے سے و تدلو اور تم سب نہ پہنچاؤ بِ ان کو الحکام حکام تک لیتا تاکہ تم سب کھا جاؤ فریقن ایک حصہ من اموال الناسی لوگوں کے مالوں میں سے بال عسمی گناہ سے وان تم تالمون اور حالانکہ تم سب جانتے ہو ایک رکوع ہے لیکن بہت ساری باتیں ہیں اس میں اور بڑا امپورٹنٹ رکوع ہے یہ پارے کا الحمد للہ چلیے کچھ لفظ اردو سے قریب جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے لفظ آج نئے ہیں آپ کے سبق کے اندر مثلا سب سے پہلے تو دیکھیے اسیام روزہ سیام سوم سے ہے اردو میں ہم بولتے ہیں سیام ماہ سوم سام یسیم اسے ہے اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل تفسیر کے دوران بتاؤں گی آپ کو کہ روزے کو سیام کیوں کہتے ہیں پھر آپ دیکھیے من قبلی کم قبل کا لفظ اردو میں ہم بہت بولتے ہیں قبل از غذا کھانے سے پہلے یہ دوا لیجئے گا چند دن قبل میں پھر آؤں گی ٹھیک ہے قبل وہی قبلہ سے قاف بالام تت تکون تقوع متقی ایام کا لفظ ہم بولتے ہیں یوم آزادی جشن آزادی یوم آخرت تھوڑا سا لفظ مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو مادودات حالانکہ مشکل نہیں ہے مادود کی جمع ہے اس کا روٹ ہے آئین دال دال فائدتن کا بھی یہی روٹ ہے عدد بولتے ہیں نا عدد معدود جس کو گنا جائے وہ معدود ہوتا ہے تعداد کتنی ہے لوگوں کی فلاں عورت عدت میں ہے تو یہ سب گننے سے آپ دیکھیں گے ہر لفظ میں کچھ نہ کچھ گننے کا لفظ آتا ہے پھر مریدن مریض امراض مرض بھڑتا گیا جوں جوں دعا کی اردو کا لفظ ہے نا بیماری کا درجہ ہے ایک یہ پھر سفر تو اردو میں بھی ہوتا ہی ہے سفر مسافرت یوتیق نہ ہو کے لفظ کے اندر طاقت چھپی ہوئی ہے تو یہ واقع اس کا روٹ ہوتا ہے طاقت نہیں ہے آج مجھ میں تو بس اسی ساؤنڈ سے اس کو یوتی کو نہ ہو کو یاد کر لیجئے گا فدیتن فدیت اور رنسم کے معنوں میں ہم سنتے ہی ہیں اس روزے کا کتنا فدیہ دوں ادا کرنے سے ہے اصل میں یہ لفظ پھر تام کا لفظ دیکھیں قبل از تام کھانے پینے کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے خیرن کا لفظ ہے خیر و برکت خیر و آفیت کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے ملتا جلتا لفظ ہے نا تسوم ہو تم روزہ رکھو سواد وامیم پیچھے بھی گزر گیا وہی لفظ ہے پھر نیا لفظ ہمارے پاس اور کیا آ رہا ہے آج جیسے بینات کو دیکھ لیتے ہیں بیان بین دلیل بین بڑی روشن دلیل ہے یہ مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے تو اس میں واضح کرنے کا لفظ ہے بعض لوگ درس کو بھی بیان کہتے ہیں کہ آج آپ کا بیان کدھر ہے فرقان کے لفظ میں فرق تفریق مفارقت فرقہ تفرقہ یہ سب لفظ اس میں آتے ہیں پھر آگے دیکھیں آپ یسر کا لفظ اردو میں ایک لفظ آپ سنتے ہیں جو میسر ہے وہی لے آئیں ہاں تو وہ جو میسر ہے نا یہ یسر ہے یا سین را اس کا روٹ ہے جو چیز موجود ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے نا پھر یورید کے لفظ میں دیکھ لیں ارادہ آپ کی مراد بر آئی را واؤ دال اس کا روٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ شیپ چینج کر کے آیا لفظ سے لیکن مشکل نہیں ہے لی تک ملو تاکہ تم مکمل کرو تکمیل کرو اب یہ لفظ اردو میں آپ کیسے یاد کریں گے مکمل آپ کا پارا مکمل ہو گیا تکمیل قرآن ہو گئی کمال کامل یہ وہی لفظ ہیں کمل سے کمل آپ پورا کرنا کسی چیز کو تو ان سب کے اندر یہ لفظ موجود ہے پھر آپ دیکھیے بیرو تاکہ تم بڑائی بیان کرو تکبیر کا لفظ اردو میں بہت بولتے ہیں فلاں تکبر کرتا ہے یہ بھی بہت بولتے ہیں پھر متکبر اکابر اچھا یہ جو لفظ ہے نا کہ ما الام میں علا دیکھیے اردو میں ہم بولتے ہیں نا اعلان اب اس کو علیحدہ گھر لے دو تو یہ علیحدہ میں اللہ اور ہا ڈال جا چھپی ہوئی ہے عموم یہ بات ہے یعنی عمومی طور پہ جنرلی یہ بات کہی جا سکتی ہے تو یہ ویسی لفظ آ گیا پھر آگے آپ دیکھیں اجیب اور فل یست یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہے جیم واؤ با سے جواب کا لفظ سنا ہے اردو میں بولتے ہیں نا کیا جواب ملا آپ کو پھر فلاں مستجاب الدعوات ہے یعنی اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس میں اور یہ ان لفظوں میں یہ ایک ہی چیز ہے دعاؤں کی قبولیت ہے پھر دو لفظ ایک ہی روٹ سے ہے دعوت ادائی اور دان تین لفظ بلکہ تینوں کا ایک ہی روٹ ہے دال آئین واؤ دو دعوت اردو میں بولتے ہیں دعوت ہے سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے یہ لفظ خواتین کی زندگی میں آتا ہے آج کہاں دعوت ہے ہاں؟ یہ وہی لفظ ہے پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کہاں مدعو ہیں یعنی آپ کو کہاں بلایا گیا ہے پھر دائی دین کی دعوت دیتے تو ہم کہتے ہیں دائی دین دعوت دینے والا پھر یومنو میں ایمان ہے امن ہے یرشدون میں رشد و ہدایت راشد مرشد مرشد یہ سب لفظ آتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں جی آگے لفظ تختانون تھوڑا سا مشکل ہے باقی تو دیکھیں نساء کا لفظ بھی اردو میں ہم بولتے ہیں لیل و نہار بھی بولتے ہیں حلال اور حرام و ہلا یو ہلو سے بھی بولتے ہیں تختانون کا لفظ بولتے ہیں لیکن یہ لفظ تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے ہمیں خیانت سے خائن تختانون خائن خیانت کرنے والا وہی لفظ ہے یہ پھر ایک لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہوگا با شیرو ہننا مباشرت کرو ان سے باشین را بشرا سے ہوتا ہے بشر جسم کو کہتے ہیں اسکن کو کہتے ہیں کھال کو کہتے ہیں تو باشیرو ہننا میں مباشرت کیا ہوئی جسم سے جسم کا ملنا ٹھیک ہے کنایا ہے یہ صحبت کرنے کا جمع کا پھر آگے دیکھ لیتے ہیں ابیس کا لفظ پہلی دفعہ ہے ہمارے سبق میں اردو میں ہم بولتے ہیں ید بیزا وہ بیزا کہتا چمکنے والا ید کہتے ہیں ہاتھ کو پھر بیاز ابیس اچھا کسی اور بھی چیز کو ابیس کہتے ہیں مطلب بہت سفید چیز جو ہوتی ہے نا اس کو ابیس کہتے ہیں الاسود دیکھ لیں ہجر اسود بحیر بحر اسود کالا دریا کالا سمندر یہ چیز اس میں آ گئی پھر آگے دیکھتے ہیں جی آ کے فون میں اعتکاف چھپا ہوا ہے موتقف کون یعنی جو شخص اعتکاف میں بیٹھے پھر حدود کا لفظ اردو میں بہت ہے حدود آرڈیننس حدود و عربہ کیا ہے دین کی حدوں کو پامال نہ کرو پھر آگے دیکھ لیتے ہیں قرب اقربہ قرابت قربت میرا خیال ہے کہ یہی لفظ تھے جو آپ کے لیے پورے ہوئے چلیے اب تلاوت سنتے ہیں آیات کی يا الذين الذين كتب كتب عليكم الصيام كما على من قبلكم لعلكم تتقون معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون